اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم محترم علماء إكرام معزز السامعين أمال محترم أستاذ الشيخ شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے صلاۃ السلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو جو ہے محرم کا مہینہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے حاجیوں نے حج ادا کی اور اب قدوم الحجاج کا زمانہ ہے حاجی سب واپس آ رہے ہیں مختلف ممالک سے اور اب یہ سال ہمارا ہجری سال پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے اور کل رات کو پیر رات کو انشاءاللہ جب ہم رؤیت کریں گے چاند کی تو پھر جو ہے چودہ سو چالیس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ رؤیت کے بعد تو یہ محرم کا مہینہ اس کا پس منظر تاری فضائل کسی چیز کا قدر کرنا الاشیاء و تعرف بی ازدادیہا تو ہم مقابلہ کریں اور لوگوں کے ساتھ پھر ہم دیکھیں گے اسلام کی خوبی اور اس کی زیادہ قدر کریں گے مثلا ہم یہ جو کیلنڈر اور تقویم استعمال کرتے ہیں جنوری فیبروری جس کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں آپ خود دیکھیں کہ اسم اور مسمہ میں کتنا تناقض ہے کہ سپتمبر یہ جو مہینہ جو ابھی چل رہا ہے سپتمبر کا مطلب کیا ہے اگر آپ نے لاطینی اور لیٹن زبان کا مطالعہ کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سپتمبر سب کا مطلب سپتمبر کا مطلب ساتواں اکتوبر کا مطلب آٹھواں اکت نومبر کا مطلب نو اور دسمبر دیس کا مطلب دس تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نیا سال یکم مارچ کو تھا تو اس وجہ سے یہ مہینہ سات آٹھ نو دس ہو گئے پھر اس میں تبدیلی تغیر آیا پھر انہیں کہا کہ نہیں وہ پوپ گریگری آیا بابا گریگری کہا کہ نہیں کہ ان کے پاس وہ پوپ بھی تھا بابا بھی تھا اور ان کے پاس ایک سنم بھی تھا تو سنم کا نام بدھ کا نام تھا جانوس تو اس پر جو ہے جنوری آگے پھر بھی جو ہے گڑبڑی ہوئی تو جو ہے تقویم صحیح نہیں بنا تو کہا کہ نہیں فیبیوری کو داخل کر دے تو اس میں بھی گڑبڑی تو کہا کہ نہیں ہم ایک ایئر بنا دے تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو تقویم ہے بعض مہینہ اٹھائیس بعض مہینہ انتیس بعض تیس اور بعض اکتیس تو یہ سب جو ہے خطرہ سے خالی نہیں اور اگر آپ ان کی تاریخ مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کتنے مرتبہ انہوں نے تبدیلی تغیر کی اسی طریقے سے اگر آپ یہودیت کی تقویم کو دیکھیں آج رات کو حضرت یہ یہودی کا نیا سال شروع ہوگا آج مغرب کے بعد چونکہ وہ بھی قمری حساب کرتے ہیں ان کے جو ہے نیا سال شروع ہوتا ہے روش حشانہ ان کا نیا سال کا نام روش حشانہ تو روش کا مطلب سعیس رئیس جو ہے مطلب کہ کیپٹن اور ہیڈ وغیرہ اور جو ہے حسانہ وہ کہتے کہ بہت خوبی وغیرہ جو ہے تو روش حشانہ آج رات سے ان کے یہاں اور اگر حساب لگا دیا جائے تو یہ جو سال شروع ہونے والا یہودیوں کا تو فائیو سیون نائن نائن تو پانچ ہزار سات سو ننانوے یہ سال ان کا شروع ہونے والا ہے اور اگر آپ ان سے دریافت کرے کہ کہاں سے آپ لوگوں نے یہ اس کو شروع کیا تو وہ کہیں گے کہ جب سے خلق جو ہے پہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ظاہر بات ہے کہ ان کے آپس میں بھی بہت گڑبڑی ہے تو اس طریقے سے نہیں ہے ہم اسلام اور مسلمان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یہ جو بارہ مہینہ ہے محرم سے لے کر ذوالحجہ تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو منظور فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سب کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اس کی تنفیذ تو نہیں مطلب یہ کہ اس وقت بڑے بڑے واقعات عام الفیل اور یہ وغیرہ جو ہے وہ چلتا رہا یہ بھی سینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے میں سے ہے کہ یہ ہجری تقویم اور کیلنڈر جو ہے سولہ سال ہجرا میں تو یہ جو ہے وجود میں آیا عملی طور پر اور اللہ تعالی نے بھی اشارہ فرمایا اس طریقے سے کہ ہجرا سے شروع کرنا چاہیے لا تقوم فی ابدا مسجد اسی صلاح من اول یومین تو یہ اول یومین سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت جو ہے وہی ہونا چاہیے اور اسلام میں ہم نے تقویم کو شروع نہیں کیا کسی کے میلاد اور پیدائش سے پھر امت جو ہے ہمیشہ جو ہے بس خوشی اور یہ وہ چیز اور کسی کے موت سے بھی شروع نہیں کیا ورنہ ہمیشہ غمی غمی ہجرت سے شروع کیا کیونکہ اس میں جو ہے بہت سے قربانی مجاہدہ وغیرہ کی ضرورت ہے تو امت ہمیشہ جو ہے اس کام میں لگے رہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ جو ہے فائدہ ہوگا اور امت ہمیشہ کامیاب ہی رہیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت تو ہے ہی جہاں تک محرم کا مینہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا منہا اربات حرم یہ چار مقدس اور محرم مینہ ہے مطلب یہ اربات حرم تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاس متوالیات ایک ذو ذوالحجہ اور محرم اور ایک ہے رجب کا مہینہ امام ترمیدی رحمہ اللہ نے دو الگ باب باندھا ایک محرم کا مہینہ اس کی اپنی فضیلت ہے اور ایک عاشورہ کی فضیلت تو ایک ہے مہینے کی فضیلت اور ایک ہے یہ عاشورہ کی فضیلت جہاں تک مہینے کی فضیلت ہے صحیح مسلم میں ہے ترمیدی میں ہے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب السیام احب السیام اللہ بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم سب سے بہترین روزہ امت کے لیے رمضان کے روزہ کے بعد اللہ کا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ الاضافہ للتشریف تاکہ اللہ تعالی جو ہے اس مہینے کو اور قدر عطا فرمائے تو اللہ کا مہینہ یہ محرم کا مہینہ تو اس طریقے سے پورے محرم جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں اور جہاں تک عاشورہ کا ہے وہ تو بہت سے احادیث میں ہے کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب اللّہ ایوقفر اللہ قبلہ کہ ایک سال کا گناہ ماضی کا جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے تو یہ تو صحیح حدیث ہے تو ایک عاشورہ کا ہے اور ایک محرم کا مہینہ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی فضیلت عاشورہ کی محرم کی وہ تو بیان کر دیا محرم کی لیکن عاشورہ کی نبی نو علیہ السلاۃ السلام جب اس وقت طوفان آیا تھا وسطوت الجودی مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ وسطوت الجودی یہ سفینہ جو ہے جودی تک پہنچ گیا اور پھر جو ہے آرام سے سب نکل آئے وغیرہ جو ہے یہ عاشورہ کے روز تھا اور پھر نبی موسا علیہ السلام کا واقعہ وہ تو بخاری شریف مسلم شریف تمام احادیث میں تقریباً موجود ہے اور مذکور ہے کہ مصطفیٰ حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ یہودی کہتے کہ یہ دن جو ہے یوم عظیم نج اللہ فی موسا وقومہ و فرعون کا پھر وقوما اللہ تعالیٰ نے نبی موسا علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو جو ہے نجات دی اور پھر اون کو اور ان کے قوم کو غر کر دی تو اس وجہ سے وہ روزہ رکھتے ہیں اچھا دلچسپ بات یہ ہے آج رات کو جو ہے یہ یہودی کا تقویم اور کیلنڈر شروع ہوگا روش حشانہ اور عاشورہ ان کے یہاں یوم کپور کہلاتے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ آج کل یہودی بالکل یہ روزہ رکھتا نہیں یہ غلط ہے جو پکا سچے یہودی ہے جیسے کہ اسرائیل میں ہے یہاں ساؤتھ افریقہ میں وہ اب بھی یہ روزہ رکھتے ہیں اور نام اس کا یوم کپور ہے یوم تو وہی عربی ہے تو یہ جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ان کے یہاں روزہ وہ چوبیس گھنٹہ ہے لیکن تھوڑی بہت کھانے پیتے بھی ہے وہ رجوع ہے تو خیر جو ہے تو اس وجہ سے اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے جو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مصطع احمد ہے سوم یوم ان قبل ہو او بعد ہو تو نو اور دس تاریخ جو ہے روزہ رکھنا چاہیے یا جو ہے دس گیارہ کو ابن قیم الجوزیہ رحم اللہ نے ایک بہت بہترین چیز لکھا جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں گوڈ بیٹر بیسٹ سو سب سے بہترین جو ہے آدمی تینوں روزہ رکھے نو دس گیارہ اور اس سے کم درجہ جو ہے کہ نو دس رکھے یا دس گیارہ اور اگر صرف دسواں رکھے تو اس کی بھی گنجائش ہے جہاں پر یہ یہودی لوگ نہ ہو وغیرہ تو یہ تینوں درجات ہے لیکن تینوں روزہ رکھنا سب سے بہتر پھر دو پھر ایک جو ہے پھر جو ہے ہمارے لوگوں کے ذہن میں بہت سے الٹے چیزیں بھی ہے عقیدہ کے طور پر اور اس کا اصلاح بھی بہت ضروری ہے ہم خود اپنے خاندان والوں سے جا کر دیکھے اور پوچھے کہ آپ جا کر دیکھے ابھی ہم اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ کیوں اتنا مقدس ہے اکثر وہ بیشتر وہ کہیں گے شہادت حسین سیدنا حسین رضی اللہ کی شہادت اگر کسی کا انتقال ہو گیا جمعے کے روز آپ یوں نہیں کہیں گے کہ جمعے کے روز تو جمعہ کو فضیلت ہو گئی آپ گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بہت شرف عطا فرمایا عزت فرمایا ایمان اسلام کے ساتھ اس دنیا سے جو وفات ہو گئے اور جمعے کی فضیلت اس کو مل گئی یہ نہیں کہ جمعے کے روز اہم ہو گیا اس کی موت کی وجہ سے مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات پایا گیارہ سال ہجرہ کے بعد پچاس سال اس کے بعد عاشورہ کا دن تھا جمعے کے روز تھا اکسٹھ سال ہجری کے بعد کربلا کے میدان میں میں خود کربلا بھی گیا تھا الحمدللہ اور عراق میں ہے اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے یہ شیعوں کی شرارت کیسے کیسے جو ہے دھوکہ دیتے ہیں مثلا جب ہم گئے تھے عراق دو ہزار میں تو ایک جگہ ہم کو لے گئے کیونکہ ہمارے ساتھ گروپ تھا جماعت تو وہ ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور بچی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کمرے میں جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہاں پر جو ہے ہوتے تھے اور سیدنا حسن یہاں کھیلتے تھے وغیرہ سب پھر بچی کے ساتھ جو ہے اس طرح تأثر قائم کرتے ہیں کہ دیکھتے کہ دیکھو دیوار پر ابھی یہ خون جو ہے جاری ہے سینا حسین کا دیکھو اور بالکل جو ہے اسے اندازے بناتے ہیں تو ہمارے لوگ لوگ ہمارے سنی لوگ کی میں باتیں کر رہا ہوں کہ وہ اتنے ہوتے ہیں چلاتے ہیں یہ وہ پھر آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ کے بعد وہ جو ہے بچی ختم ہوئے اب اس کے بعد چندہ کرتے ہیں کہتے خوب پیسہ دو تو ہمارے لوگوں کو جو ہے ایسی چیزیں سوال یہ ہے یہ سب سے اہم جس کو چاہیے وہ مولانا درویش صاحب کے پاس جائے میں نے تین اوراق بنایا اور اور پھر وہ لے لے اور پھر فوٹو فوٹو کاپی بنا لے اور سب ہمارے علماء اور جو عربی جاننے والے ہیں ان سے ان میں تقسیم کرے سوال یہ ہے اور یہ ہمارے اندر ہمارے بعض لوگ بعض بھی نہیں نسک کہنا چاہیے تقریباً شیو کے اثر کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی غلط عقیدہ رکھتے ہیں سوال یہ ہے من قتل الحسین سیدہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا آپ خود سیدنا حسین سے پوچھ لیجئے اور ہمارے کتابیں نہیں یہ تو شیعوں کی کتاب میں ہے شیخ مفید ان کے بہت بڑے زبردست عالم ہیں وہ کہتے ہیں علامہ مفید علامہ مفید ان کا نام ہے تو انہوں نے ان کی کتاب الارشاد میں ہے میں عبارت ذرا پڑھتا ہوں ان کی عبارت ان الامام حسین علیہ السلام دعا علا شیعتی یہ صاف عبارت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی شیو کے خلاف بیدان کربلا میں شہادت سے پہلے اور کیا فرمایا اللہ ان رق الہین فرقہ فرقا ہوں ترا کا یا اللہ ان کو جو ہے ان کے اندر فرقہ بندی بنا دے اور بہت سارے گروہ بنا دے تو ہمارے سامنے ابھی کل پرسو کا واقعہ ہے کہ عراق کے شیعوں نے ایران کے جو ہے کونسل جو ہے بسرا میں اس کو جلا دیا آپس میں جو ہے تحسبم جمی اور قلوب شدہ کا مسئلہ چل رہا ہے تو ان کے آپس میں کتنے گروہ ہے اور فرقہ بندی ہے وغیرہ جو ہے اور پھر سینا حسین رضی اللہ عنہ وردان نے کیا فرمایا تم لوگوں نے یہ دعویٰ کی لین نہ تم آ رہے ہو میری مدد کے لیے فقت تم لوگوں نے ہمیں قتل کیا شیعوں نے قتل کیا سیدہ حسین شیعوں کی کتاب میں آگے جائیے سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزاد حضرت زین العابدین رحمہ اللہ جو ان کے امام رابی ہیں اس نے خود فرمایا چونکہ وہ بچ گئے تھے کربلا کے شہید نہیں ہوئے بیمار بھی تھے اس دن تو فرمایا کہ شیعہ یا اہل القوفہ اخذتم المیساق والعہد تم نے جو ہے وعدہ بھی لی مثاق بھی لی میرے والد ماجد سے لیکن تم نے کیا کیا سما ترک تم فخل تم تم نے میرے والد ماجد کو ایسے چھوڑ دیا کل قیامت کے روز بے عین تنظرون الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کریں گے قیامت کے روز وہ ہوا یقول القم اور مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں شیعہ کو کہیں گے قاتل تم اطرتی تم نے تو میرے صاحب زادے میرے نواسے کو تم لوگوں نے قتل کیا ون تحق تم حرمتی تم لوگوں نے ہمارے جو زبردست درجہ اللہ نے عطا فرمایا کلّم علیہ اجرا فی القربا تم لوگوں نے اس کو پامال اور ٹکڑا ٹکڑا کر دیا فلس تم من امتی فلس تم من امتی حضرت زین ال یہ تو خود ان کی کتاب احتجاج تبرسی علامہ تبرسی جس کو وہ کہتے ہیں ان کی کتاب میں مذکور ہے آپ خود جا کر دیکھیں تو کمال کی بات ہے کہ ہمارے مولوی لوگ بعض اور ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد شیعہ سننی یہ تو صرف منافق اور جاہل اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں اور پھر جو ہے حضرت فاطمہ سغرا سیدہ فاطمہ کبرا وہ سینا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہے فاطمہ سغرا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے وہ بھی موجود تھی اور بچ گئی اور کیا فرمایا یا اہل القوفہ ایشیا تب و اللہ علیکم اللہ تعالیٰ تم لوگ کو نیست اور نابود کرے اللہ کی لانت ہو تمہارے اوپر تم نے کیا کیا یہ تو اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم لوگوں نے قتل تم ابھی کما قاتل تم جدی تم نے میرے والد ماجد کو قتل کیا جیسے میرے دادا کو بھی قتل کیا ان کم بختوں نے شیطانوں نے شیعہ خود ان کی کتاب احتجاج میں ہے تبرسی نے لکھا ہے فخرن ریا ان یہ کہا ہاں قاتلنا علی و بنی علی بسوف ان ہندی یت جی ہاں ہم نے سیدا علی کو بھی قتل کیا سیدا علی کے جو ہے لاڈلے سیدا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ہم نے قتل کیا اور ہم نے جو تلوار اور نیزا جو ہندوستان میں بن گئے اس کو استعمال کیا یہ سب ان کی کتابوں میں ہے مہد درویش کے پاس ہے آپ لے لیجئے حضرت کی کتاب آپ ضرور مطالعہ فرمائیں حضرت نے بہت بڑا احسان فرمایا امت پر چونکہ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے آپ جا کر بدر اللہ علی کی ضرور مطالعہ فرما دیجئے اور جو ہے حضرت نے کتنے حوالہ پیش کی کہ کتنے جو ہے یہ شیعوں کی کتابوں میں خود مذکور ہے کہ انہوں نے سیدنا علی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت دی اور یہ سب حرکت کی تو دیکھو اہل شام کو یہ کہنا کہ یزید نے اور یہ وہ یہ سب پروپگنڈا ہے شیعوں کی ان لوگوں نے خود یہ کیا اور پھر جو ہے الزام لگایا کسی اور پر تو ہم کو جو ہے تحفظ عقیدہ اہل و سننا و جماع یہ تو لازم ہے ہمارے اوپر یہ لوگوں کو خوش کرنا اور یہ وہ یہ تو شیطانی تو نفاق ہے تو ہم اپنے جو ہے عقیدہ کو صحیح اور درست کرے اور اصلاح کرے اس بارے میں آج امت جو ہے ہم دیکھیں گے بریلوی حضرات وہ بھی تقریباً اس معاملے میں شیعہ کی طرف مائل ہے ہمارے لوگ بھی بین بین ہے اس معاملے میں تو اس وجہ سے یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے محرم کا مہینہ ان کا خاص مینہ ہے تو ہم جو ہے صاف صاف کھلے طور پر بتائے کہ یہ ہے قرآن شریف میں یہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صاف چیز پوچھتا ہوں آسان سے میں ہمیشہ جو ہے جب عوامت بیان کرتا ہوں میں کہا یہ تین چیزیں میں نے جو ہے ان کے ساتھ مناظرہ کیا ساؤتھ افریقہ میں بھی ایران میں بھی اللہ کے فضل سے سب جگہ ہم جیت گئے میں نے کہا تم تین چیزیں کے جواب دے سیدا حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا اور میں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے آج تک کوئی شیعہ اس کا جواب نہیں دے سکتا میں کہا خمینی کمبک شیطان نے لکھا تو دیہ المسائل میں چونکہ عوام کا مسئلہ ہے تو میں کہا اس نے یہ لکھا تم ایک گھنٹہ موٹا کرو وہ بھی جائز ہے تو میں کہا جتنے بھی تم حمایت کرتے ہو شیعہ کی تم بھی اپنی لڑکی کو یہ رکھو پھر سب شرمندہ ہو جاتے وہ خود آ کر بتاتے بھی اور تیسرے میں کہتے تمہارے ایمان اور غیرت کو کیا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 توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Just I want to narrate one incident that has happened in the last few days which makes us remember Allah subhanahu wa ta'ala, His kind favors and His ihsan upon us in the last few days because it was Hajj. An interesting incident happened. One family from Petersburg, there is one family who have registered to go for Hajj for the past few years and they were waiting for their turn to go for Hajj. But while waiting, the lady of the family, the mother of the, those children, the wife, she had cancer and she had been suffering for the past few years and her cancer was increasing. So because my nephew is married in that family, he's a son-in-law there. So we found out that she hasn't made Hajj as yet and so I tried to tell him that you have to tell the lady she should make wasiyat for somebody to make Hajj on her behalf. So they were feeling difficult to do this because they felt that to tell her to make wasiyat for Hajj sounds like they're telling her that you are going to now pass away and you know they were worried about this point. So I told them that just tell her that somebody can make her Hajj badal while she is still alive because she cannot travel anymore. On that behalf she can please make her wasiyat. Don't tell her she's passing away. Say because you cannot travel anymore you can make wasiyat. So when she found out about this she was very happy she asked a question that if I should recover, will I be able to, then what happens about my Hajj? So they told her that then you can make Hajj. So she still had a lot of hope. And in the meantime, his family, mashallah, they made wasiyah that somebody should do Hajj on her behalf. So Maulana Abdul Salam Sahab from Lodium, Alhamdulillah, contacted him and spoke to him. He was going for Hajj and he was very happy to make Hajj Badal on the lady's behalf. So this whole thing was arranged. The lady was very fikirman before that to find out every day that has somebody accepted to do Hajj on my behalf. Daily she was asking her daughter, which is my niece, my niece, uh, my, my, my, nephew's wife. So she was asking every day, did they find somebody to do my Hajj? Did they find somebody? And then this whole thing was arranged. And she was very happy. Just before Maulana left for Hajj, then Allah made it such that he, she went into coma. And then during the period of the Hajj, while the Hajj had started, actually her health deteriorated so much, she went into coma. And during the days of Hajj, she recovered. Actually, to surprise of the whole family, that on the day of Eid, out of very surprisingly, she had managed to get up, and they put her in a wheelchair and they brought her to the kitchen. And she had, she said she wants to eat an egg. It was takdir. One more egg was in her takdir. She hadn't been eating for so many days. That day she came to the kitchen and she ate one last part of her risk that was left in her life. And then the Hajj day started, and during the days of the Hajj, of course, that was Eid day. After that, she then went, her health deteriorated one way, and then she passed away on that Friday. That Friday, I got the news about 9 o'clock at night only, and I contacted Maulana Abdul Salam So Maulana Abdul Salam was there at Jeddah airport on his way planning to leave back to South Africa. So Allah let it be, our uh, Hajj is completed, the whole journey just come to a completion, Maulana is about to depart back for South Africa. But uh, a lady who, uh, now after she had passed away, the family heard more about her and many things that she done in secrecy, many people that she assisted, and something must have been so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala let it be that her wasiyat in the end of her life, her Hajj got done for her and she was so happy that her Hajj gets done. Also it happened that on the day of Juma, basically just Maghrib time, her husband and children left for the masjid <coughs> and they, her uh, ruh left her body and she passed away at that time. At the time of Maghrib Salah. The end of the day also, on the Juma also, the end of that day, and the completion of a Hajj also, and of course it's the last month of the year, the end of the year also it happened. Allah Pak made it like that. So Khatima bil Khair, inshallah, we have great hope for Somebody came to tell the family that they had a dream. One lady from the area in Petersburg came to tell the family that they had a dream that they saw this lady dressed in white and she was standing in front of the Roda Mubarak. So such a beautiful dream the family was. One side they had the sadness, also and some nice things to note of this family that the husband in the last few months, because Alhamdulillah he was able to manage, he had people to look after his businesses. So he spent all his time making khidmat of his wife. Second thing what he did was, his children were in university. He told them that your mother's health is gone now bad. It doesn't look like she's going to survive. So from the beginning of the year, he told them, leave university and come spend time with your mother. So the two sons who were in university left university and this whole year they came and they spent time with their mother. Uh, I think all these lessons are such beautiful things that may Allah give us also tawfiq to value our parents also and to do amal in secrecy and obviously the ikhlas that must have been in her amal, to which Allah subhanahu wa ta'ala must have loved something of hers, which Allah subhanahu wa ta'ala let so much of khair and rahmat and barakat. Actually from her family, her parents are both alive, and a husband and a children, and all of them hadn't yet made Hajj, and all of them are still waiting for their turn to make Hajj. But when they heard this whole thing, and then I was fortunate enough to go with Mullah Abdul Salam, we went to visit the family. After he came back, we went to visit that family, and he gave them the karguzari of the whole Hajj and what happens in Hajj and day to day and all the incidents. The whole family sat around him and listened to the whole story, like as if it was their mother's Hajj. And they all sat and they listened to the whole story of Hajj. And the son said that after listening to the way you're explaining what happened in Hajj, my desire to go for Hajj is so much increased. Also as a beautiful to token, Monana brought Zamzam and Kajur of their mothers to say that this is the Zamzam and Khajur from your mother's Hajj. Here's it, I brought for you people. And he gave it to them. So this whole incident and all the things that happened in there was very touching and very nice to note. And we hope from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah should accept it and give us all tawfiq to do good amal in this.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 وقت سے لے کر مسلمان کے مرنے تک عمل اور کام کرنے کا وقت ہے مسلمان کی زندگی میں چھٹی نہیں اور اگر چھٹی کرتا ہے وہ چھٹی بھی حقیقت میں عمل کے لیے کام کے لیے تیاری ہے رات کو سوتا ہے اس لیے سوتا ہے جلدی سوتا ہے تاکہ تحجد کے لیے اٹھوں اور اگر تہجد کی توفیق نہیں تو کم سے کم فجر کی نماز کے لیے اٹھوں اور آرام کروں دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قیلولہ کرتے تھے دوپہر کو آرام کرتے تھے اس لیے تاکہ باقی دن میں نشاط کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اور چستی کے ساتھ کام کریں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ چلو بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں بیٹھتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں یہ مسلمان کی شان نہیں یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہر وقت دین کے کام میں لگا رہے گا کبھی دنیا کا کام کرے گا کبھی دین کا کام کرے گا دنیا کے کام کو دین کا کام بنائے گا دنیا میں یہ نیت کرے گا کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے رشتہ داروں اور اپنی فیملی پر خرچ کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس فارغ آدمی کو بیکار آدمی کو پسند نہیں کرتا جو نہ دین کے کام میں ہو نہ دنیا کے کام میں لگا ہو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بہت کمزور ہو چکے تھے اتنے کمزور تھے کہ ان کے لیے اٹھنا مشکل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بہت کمزور ہو گئے ہو کیا وجہ ہے اس نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں اور شاید میری دعا قبول ہو گئی کہ اے اللہ جو مصیبت اور تکلیف آخرت میں ہونے والی ہے اور مجھ پر آنے والی ہے اس کو میری اوپر دنیا میں ڈال دے تو ممکن ہے کہ وہ مصیبت مجھ پر پڑی ہے اور میں اب اٹھ نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے اچھا نہیں کیا بلکہ یوں دعا کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھی حالت چاہیے مجھے آخرت میں بھی اچھی حالت چاہیے اور مجھے بالکل جہنم کی آگ سے بچا دیں انسان دنیا کا بھی محتاج ہے آدمی آخرت کا بھی محتاج ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح حدیث میں فرماتے ہیں اچھے آدمی کے لیے حلال مال اور اچھا مال بہت بڑی نعمت ہے وہ حلال مال جس حلال مال کو اپنی اوپر خرچ کرے اپنے فیملی پر خرچ کرے دین کے کام پر خرچ کرے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا ایک آدمی باہر اپنے گھر سے اپنے بستی سے باہر چل رہا تھا اس نے بادل میں سے آواز سنی بادل میں سے اے یہ آواز آئی کسی فرشتے یا کسی کی آواز اے بادل تم جاؤ اور فلان آدمی کی زمین اور کھیت پر تم برسو اس پر پانی ڈالو یہ جو سننے والا تھا یہ بادل کی پیچھے پیچھے چلا بادل کو اوپر دیکھتا رہا اور یہ چلتا رہا ایک جگہ بادل ٹہر گیا اور بادل سے بارش برسنا شروع ہوا اور اس کھیت میں ایک آدمی کام کر رہا تھا تو یہ گیا بارش برسنے کے بعد اس آدمی سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے اس نے کہا میرا فلان نام ہے وہ نام بتایا جو نام اس نے بادل میں سے سنا تھا جو کھیت والا ہے اس نے پوچھا سوال کیا تم نے میرا نام کیوں پوچھا پوچھنے والے نے کہا میں نے اس لیے پوچھا کہ بادل کے اندر میں نے یہ آواز سنی تھی اور آپ کا نام لیا تھا اس لیے میں نے آپ کا نام پوچھا اور پھر بتایا کہ تم کیا کام کرتے ہو تمہارا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا نام سنا گیا اس نے کہا اس کھیت میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کھیت میں جو فصل پیدا ہوتی ہے میں اس کی تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اللہ کے نام پر میں صدقہ کرتا ہوں فقراء مساکین <clears throat> رشتہ دار ان کو دیتا ہوں اس کا ایک تہائی ایک حصہ میں اپنے اوپر اپنے اہل و عیال اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ میں واپس اس کھیت پر لگاتا ہوں تو وہ شخص واپس آیا اور سمجھ گیا محنت اس طرح کرنا چاہیے کہ اس محنت میں اپنی فیملی کا بھی حصہ ہو اپنے گھر والوں کا بھی حصہ ہو اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص ایک صحابی ہیں وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر ابن عاص آپ ہمیشہ روزہ نہ رکھیں اس لیے آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے تم ایسا کرو گے تو حجمت کا آپ کی آنکھیں اندر کی طرف دھنس جائیں گی کمزور ہو جاؤ گے ان نل دیکھا کا حق آپ کی باڈی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اس لیے اگر آدمی بیمار ہو جائے تو دوائی لینا علاج کرانا یہ بھی سنت ہے یہ آدمی نہ کہے کہ میں نے اللہ پر تبکل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کیا اور میں علاج نہیں کروں گا علاج سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہوئے اور ایک دانت مبارک شہید ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آئے خون بہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ پر توکل ہے بس وہ ٹھیک ہو جائے گا حضرت علی اور حضرت فاطمہ آئی پہلے انہوں نے زخم پر پانی ڈالنا شروع کیا ٹھنڈے پانی سے بھی خون رک جاتا ہے لیکن خون زیادہ تر نہیں رکا پھر ایک چٹائی کو چٹائی کے ایک حصے پرانی چٹائی کو جلایا اس کی راکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چہرے پر اور زخم پر رکھی رکھی اور اس کے بعد خون رک گیا یہ اسباب ہے اسباب کو آدمی اگر بالکل اسباب کو چھوڑے گا تو کام خراب ہو جائے گا پھر کام نہیں چلے گا ابھی اوپر بات ہو رہی تھی اوپر کسی نے کہا کہ شام کے آخری شہر کا محاصرہ ظالموں نے کیا اور کسی بھی وقت ان پر حملہ کی تیاری میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنا دے میری زبان سے یہ بات نکلی میں نے کہا مسلمان جہاں مکی زندگی گزارنا چاہیے وہاں حبشے والی زندگی کی تمنا کرتے ہیں اور جہاں حبشے والی کی زندگی ہونی چاہیے وہاں مدنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جب اسباب پر عمل نہیں کرتے صحیح تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بیچارے برباد ہو جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ایک مکی زندگی ہے ایک ہفشے والی زندگی ہے ایک مدنی زندگی ہے مکی زندگی یہ کہ جب مسلمان کمزور تھے مسلمانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا باہر نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا تو وہ مکی زندگی گزارتے تھے دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ میں نہیں پڑھتے تھے پھر حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو شیعہ سب سے بڑا کافر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اور ان کا لقب فاروق ہے فاروق حضرت عمر کو فاروق کیوں کہتے ہیں اس لیے فاروق کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے دار ارقم میں مسلمان نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے فرمانے لگے حضرت عمر جب ہم حق پر ہیں اور یقیناً حق پر ہیں تو پھر ہمیں جانا چاہیے اور خانہ کعبے کے سامنے نماز پڑھنا چاہیے صف کی شکل میں آئے اور وہاں نماز پڑھی فاروق حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والے اور جدائی پیدا کرنے والے تھے اس کے بعد ظلم تو ہوتا رہتا تھا لیکن کم سے کم کعبے کے سامنے نماز پڑھ سکے یہ مکی زندگی ہے جس میں مسلمان مظلوم ہو مسلمانوں کے پاس وسائل نہ ہو در و دیوار مسلمانوں کے دشمن ہو تو پھر یہ زندگی بھی ہے دنیا میں اور یہ سید المرسلین خاتم النبیین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سب سے محبوب کائنات میں سب سے محبوب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مکی زندگی گزاری اور دوسرے حبشی والی زندگی ہے وہ یہ کہ کوئی حکومت مسلمان حکومت ہو یا غیر مسلم حکومت ہو وہ مسلمانوں کو ہر قسم کی عبادت اور ہر قسم کی اجتماع اور ہر قسم کی دعوت و تبلیغ کی اجازت دے اور مسلمانوں کے کام میں رکاوٹ نہ بنے آج کل اکثر ممالک میں بہت سارے ممالک میں مسلمانوں کی زندگی حفشی والی زندگی ہے جو حکومتیں جیسے ہماری اس ساؤتھ افریقہ کی حکومت کو دیکھ لیں اس میں وہ حکومت والے لوگ گورنمنٹ والے لوگ عبادت کی اجازت دیتے ہیں اجتماع کی اجازت نمازوں کی اجازت مدرسے کی اجازت مجلسوں کی اجازت مدارس کی اجازت مسلم اسکول کی اجازت تبلیغی اجتماع کی اجازت اور جس طریقے پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یہ حبشے والی زندگی ہے اور یہ زندگی بہت سارے مسلمان ممالک کو بھی مسلمانوں کو میسر نہیں ہے ان کے پاس نہیں سعودی عرب میں ایسا نہیں کر سکتے جو چاہے کر لو دبئی وغیرہ میں ایسا نہیں کر سکتے امارات میں نہیں کر سکتے اور تیسری زندگی مدنی زندگی ہے جس مدنی زندگی میں اسلامی قانون ہو حکومت کے ہاتھ میں مکمل قانون ہو اسلامی قانون کو نافذ کرے کوئی جرم کرے تو اس کو سزا ملے اسلامی سزا پورا اسلامی قانون نافذ ہو وہ مدنی زندگی ہے اب ہم اور بعد ہمارے مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں اور وہاں مکی زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے حالات ایسے ہوتے ہیں یا جیسے ہمارے اس ملک میں حبشی کی زندگی گزارنے کے حالات ہیں اور ہم کہیں نہیں ہمیں مدنی زندگی چاہیے وہ زندگی چاہیے کہ مسلمان قوت حاکمہ ہو ان کی ہر بات مانی جائے تو یہ مشکل ہے اس لیے ہر جگہ حالات کو دیکھنا پڑتا ہے اور ان حالات کے مطابق اسلامی زندگی گزارنی چاہیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسباب کو نہیں چھوڑنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج فرمایا اور علاج کے لیے حدیث کی کتابوں میں باب منعقد کیے ہیں ابواب موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو فرمایا کہ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے آپ کی فیملی کا آپ کے اوپر حق ہے آپ کی اہلیہ کا آپ کے اوپر حق ہے ان تمام ان سب حقوق کو پورا کریں گے تو یہ اسلامی زندگی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں تو جیسے جو بھی مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے جیسے محرم کے مہینے میں مفتی صاحب نے بتلایا کیا کرنے کے کام ہے اور کیا عقیدے کے کام ہے ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے حضرت حسین کا اونچا درجہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن کون مسلمان ہے کہ ان کی قدر نہیں کرے گا ان کی عزت نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو حضرت حسن حسین کو رضی اللہ عنہما گود میں اٹھاتے تھے فرماتے تھے یا اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے آپ ان سے محبت فرما دے اور ان سے جو ان سے محبت کرتے ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ میں سے ایک ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے ان کو گیو گود میں اٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ آپ کے مال اور آپ کی اولاد آپ کے لیے امتحان ہے اولاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبخلتن مجبنتن یہ اولاد اور بچے آدمی کو بخیل بناتے ہیں کہتے ہیں ان کی لئے جمع کرنا چاہیے حالانکہ سخاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پالے گا اور سخاوت کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پالے گا اور مجھ تم یہ بزدی میں پیدا کرنے والے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو یہ کیا کریں گے یہ کہاں سے کھائیں گے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر مہینے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عادت اور ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج بن جائے اللہ کے لیے کام کرنا اپنی زندگی اپنے اوقات کو دین کے لیے خرچ کرنا اور دنیا کے لیے خرچ کرنا ہو تو دنیا دین کے لیے ہو اس لیے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں اور ہمارے اکابر گزرے ہیں وہ اپنی مریدوں پر اور اپنے چھوٹوں پر محنت کرتے تھے تاکہ ان کی طبیعت اور ان کا مزاج دین بن جائے ان کا سوچنا دین کے لیے ہو ان کی زبان دین کے لیے چلتی ہو ان کے ہاتھ پاؤں دین کے لیے چلتی ہوں ان کی دنیا دین کے لیے ہو وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ عبید اللہ احرار ان کے پاس مولانا جامی گئے مولانا عبد الرحمن جامی عبید اللہ احرار کے پاس گئے عبید اللہ احرار نقش بندی سلسلے کے بہت اونچے مرشد اور بہت اونچے ولی تھے انہوں نے دیکھا کہ عبید اللہ احرار کے ہاں مال اور دولت ہے کھانا پینا چل رہا ہے کسی جگہ ایک قسم کا کھانا بن رہا ہے دوسری جگہ دوسرے قسم کا کھانا بن رہا ہے اعلی انتظام ہے مولانا جامی کے دل میں آیا میں تو ایسے آدمی کے پاس آئے جن کے ہاں دنیا ہی دنیا چل رہی ہے مال ہی مال چل رہا ہے دل میں جب یہ خیال آیا رات کو خواب دیکھا خواب میں دیکھا کو بید اللہ خواب میں دیکھا کہ قیامت ہے اور قیامت میں ہر ایک آدمی نفسی نفسی کہتا ہے اتنے میں ایک شخص آیا اور مولانا جامی سے کہا آپ کی ذمے میرا قرضہ ہے وہ دے دو اتنا قرضہ ہے یہ دے دو یہ دے دو جامی صاحب نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں اتنے میں عبید اللہ حرار سامنے آئے خواب میں اور کہا کتنی جامی پر آپ کی کتنی کتنا قرضہ ہے اس آدمی نے کہا اتنا کہا لے لو دے دیا اور جب خواب سے اٹھے خواب سے پہلے کہا تھا نمبر دستاں کی دنیا دوست دارت وہ آدمی مرد نہیں ہے جو دنیا سے دنیا سے تعلق رکھے دوستی کرے تو بید اللہ حرار کے سامنے آیا توبہ کر لی اور کہا حضرت میرے دل میں یہ بات آئی تھی آپ مجھے معاف کر دیں عبید اللہ حرار نے کہا جو آپ نے ایک مصر کہا تھا وہ بتاؤ آپ نے کیا مصر کہا تھا جامع صاحب نے کہا چھوڑ دیجئے حضرت نہ کہا نہیں وہ مصر مکمل کرنا چاہیے انہوں نے یہ مصر کہا نمر دستان کی دنیا دوست دارت وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو سی دوستی کرے عبید اللہ حرار نے کہا فلفور اگر دارت برائے دوست دارت اگر اس سے تعلق رکھتا ہے تو دوست و احباب کے لیے رکھتا ہے تو یہ بزرگوں نے جو اپنے چھوٹوں پر محنت کی ہے اس لیے کی ہے تاکہ وہ اپنے اوقات کا کوئی بھی لمحہ کوئی بھی منٹ کوئی بھی سیکنڈ ضائع نہ کرے اس کو دین کے کام میں لگا دے یا اس کو رزق حلال میں لگا دے رزق حلال کی کمانے میں ذہن اور طبیعت یہ بن جائے حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ جو سختی مزاج کی سختی میں بہت مشہور تھے اور بہت سخت مزاج تھے ان کے ایک مرید اور خادم تھے حضرت مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ جن سے اللہ تعالی نے سلسلہ نقش بندیہ کا بہت کام لیا شام تک ان کا سلسلہ پہنچا ایک مرتبہ مرزا مظہر جان جان بیٹھے تھے گرمی کا موسم تھا اور وہ پنکھا جل رہے تھے پنکھا چلا رہے تھے آہستہ آہستہ کیونکہ مرزا صاحب بہت منازک مزاج تھے تو مرزا جان جانان نے فرمایا کہ غلام علی آپ کے ہاتھ مردوں کے ہاتھ ہے یا زندہ ہے اتنے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تو غلام علی صاحب نے پنکھا تیز چلانا شروع کیا ہاتھ والا پنکھا ہوتا تھا اس زمانے میں جب تیز چلانا شروع کیا تو مرزا صاحب کہنے لگے غلام علی پنکھا چلا رہے ہو یا مجھے اڑا رہے ہو یہ کہنا تھا کہ مرزا صاحب ناراض ہو گئے اور ایسے ناراض ہو گئے ان کو نکالا نکلو یہاں سے میرے قریب مت آؤ وہ باہر چلے گئے باہر رہے بڑی مشکل سے بہت مشکل سے ان کو راضی کر لیا کئی دنوں کے بعد راضی ہو گئے اور پھر خدمت میں لگ گئے ان جب زم کچھ زمانہ گزر گیا تو حضرت مرزا صاحب نے ان کو خلافت دے دی ان کو خلیفہ بنایا اور کہا فرمایا غلام علی جو میں نے آپ کے اوپر سختی کی تھی وہ سختی آپ کے فائدے کے لیے تھی اب الحمد للہ آپ کا کام مکمل ہوا آپ کو اجازت ہے اگر کوئی اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آئے تو ان کو اللہ اس کو اللہ تعالی کا نام سکھاتے رہو اور جاؤ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چمکایا تو یہ جو سختی ہوتی تھی محنت ہوتی تھی اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا آدمی کی طبیعت دین کی طبیعت بن جائے توازو آ جائے حاضری آ جائے دوسروں کی بات کو برداشت کرنا اس میں پیدا ہو جائے اچھے اخلاق اچھے اعمال آداب آ جائے علماء فرماتے ہیں ادب کس کو کہتے ہیں آداب اور ادب کے معنی اقوال حسنا افعال حسنا اخلاق حسنا اچھے اقوال اچھے افعال اچھے کام اور اچھے اخلاق یہ تینوں آدمی میں آ جائے اور دل کی اصلاح ہو جائے بس اس کا اس کی طبیعت دین کی طبیعت بن گئی جہاں جائے گا پھر وہ دین کا کام کرے گا اور دین کے لیے محنت کرے گا اسی طرح حضرت خواجہ عزیز الحسن مجزوب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شریف علی تھانوی کے اجل اور بڑے خلیفہ تھے ایک مرتبہ حضرت مولانا شریف علی تھانوی ان سے ناراض ہو گئے اتنے ناراض ہو گئے کہ ان کو نکالا اور حضرت خواجہ عزیز الحسن خواجہ مجذوب بہت اچھے بہترین شاعر تھے کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب نے ایک شعر لکھا اور شعر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا شعر یہ لکھا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا اور حکومت اپنی اپنی ہے ادھر ادھر ان کی ادھر میری میں دروازے سے باہر یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا اور دروازے کے اندر وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے باہر میری حکومت ہے اندر ان کی حکومت ہے اس شہر سے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے ان کو بلایا اور پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی آخری زندگی میں ہم نے سنا ہے کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کی شکل صورت حضرت تھانوی کی طرح بن گئی اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے بڑے بڑے خلفاء نے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمد حسن سب خواجہ صاحب کے پاس جاتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کو اپنے مرشد کی جگہ سمجھتے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کھجور کی زندگی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی مثال کھجور کی ہے اور کھجور میں کھجور کا کوئی بھی حصہ کھجور کا کوئی بھی جز ضائع بیکار نہیں کھجور کے پتے اس میں سے ٹوکریاں بنتی تھی بوسکٹ بنتے تھے بنتے ہیں کھجور کا پھل سب کو معلوم ہے کتنا مفید ہے کھجور کی گٹھلیاں گھٹلیوں کو بہت چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور آج کل تو دوائیاں بھی بنتی ہیں کھجور کی لکڑی کھجور کی چھال کھجور کی جڑ سب مفید ہے اسی طرح مسلمان کی نیند بھی مفید ہے جاگنا بھی مفید ہے اس کا ہر وقت ہر ٹائم مفید ہے اور وہ یہ اس طرح کہ اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بس جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو اور اللہ تعالی نے اپنی یاد کو کتنا آسان بنایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ کتنا آسان ہے اور حدیث میں آتا ہے لا الہ الہ الا اللہ لا لا الا اللہ ایسی چیز ہے لا يسبقها عمل اس سے کوئی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا سب سے بہتر سب سے اچھا عمل ہے ولا لا ذنبا کو زمبن کو نہیں چھوڑتا گناہ کو ختم کرتا ہے اور حدیث میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا فتحت له ابواب السماء آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں حتی تحذی الى العرش یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ کے پاس گزرے طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزرے حضرت طلحہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے حضرت عمر نے حضرت طلحہ سے فرمایا طلحہ آپ آج مغموم نظر آتے ہیں پریشان نظر آتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا پریشان اس لیے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرمایا تھا آخری زندگی میں فرمایا تھا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں وہ کلمہ ایسا ہے کہ جو مرنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھے گا یہ کلمہ اس کی عمل نامی کے لیے اس کے رجسٹر کے لیے روشنی بنے گا نور الصحیفہ صحیفہ بنے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے وہ کلمہ میں جانتا ہوں جو مرنے سے پہلے آدمی پڑے اپنی زندگی میں پڑھ لے تو اس کے عمل نامے کی روشنی بن جاتا ہے میں جانتا ہوں یہ وہ کلمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ نور و ہے تو اس محنت کا مطلب یہ کہ آدمی جب یہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ اس کے ذہن کے ساتھ اس کے دماغ کے ساتھ اس کے دل کے ساتھ چپک جاتا ہے اور ایسا چپک جاتا ہے کہ پھر ہر وقت یہی کلمہ اس کی زبان پر آتا ہے اور یہی کلمہ پڑھتا رہتا ہے تو حضرت الحرض رضی اللہ عنہ اس پر مطمئن ہو گئے اور فرمائے بس یہ آسان کلمہ ہے یہ پڑھنا چاہیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے افضل الدعاء الحمد للہ اور سب سے بہترین دعا ہے الحمد علماء فرماتے ہیں الحمد یہ دعا نہیں یہ تو ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا الحمد ہے اس کا کیا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے بہترین دعا الحمد ہے اس لیے کہ الحمد کا مطلب اللہ کا شکر ہے اور جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرے گا تو قرآن کریم کہتا ہے تم شکر کرو گے تو ہم تم کو زیادہ نعمت عطا کریں گے تو جب الحمد کہے گا اس نے شکر ادا کیا جب شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی اور نعمت دیں گے جب اور نعمت دیں گے تو یہ خود بخود دعا بن گئی اور دوسری بات علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو بہترین دعا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جو کریم ہے جواد ہے سخاوت والے ہیں ان کی تعریف ہے اور جب سخی سخی کی کوئی تعریف کرتا ہے تو سخی اور نعمتیں دیتے ہیں اس لیے کوئی بھی نعمت آدمی کو حاصل ہو جائے الحمد کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی مبارک کہ جب اچھی چیز کو دیکھتے تھے اور کوئی اچھی چیز حاصل ہوتی تھی فرماتے تھے الحمد للہ الصالحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور شکر ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے تتم اچھے کام پورے ہوتے ہیں بے نعمتی ہی پڑھتے تھے اور جب کوئی بری چیز سامنے آتی تھی مصیبت والی چیز سامنے آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمد للہ کل حال ہر حالت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں رہنا چاہیے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا یا رب لک الحمد کما یم بگی وجہ کا وہ عظیم سلطان کا ہم سب یہ پڑھ لیں یا رب سلطانک یہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا پڑھا حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے لیکن ان کلمات کے قدر اور عزت بڑھانے اور بتلانے کے لیے میرے بندے نے کیا پڑھا تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے تو یہ پڑھا یا رب لک الحمد کا یا کمایم بغیل جلال وجہ کا وہ عظیم سلطان کا رب لک الحمد آپ کے لیے تعریف اور شکر ہے کمایم بغی جیسے مناسب ہے لجلال وجہ کا آپ کی ذات کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ بولے عظیم سلطان کا اور آپ کی بادشاہی کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ یہ پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لکھو یعنی اس کے ثواب کو لکھو فرشتے کہتے یا اللہ ہماری کیلکولیٹر میں تو اس کا ثواب جو اس کا ثواب ہے وہ ہماری کیلکولیٹ میں اس کی جگہ نہیں ہے جیسے کسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ جو تمہارا کیلکولیٹر ہے اس کے اندر پندرہ بلین اور دس ملین اور یہ آگے چلتی رہے یہ لکھ کر وہ کہے کہ بھائی کیلکولیٹر میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے تو فرشتے کہیں گے کہ اس کا تو اتنا سواب ہے اس لیے میں نے آپ حضرات سے کہا کہ یہ پڑھ لیں کہ کیلکولیٹر میں تو اس کے ثواب کی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کلمات کو ایسے لکھو جیسے اس نے پڑھا بس اس کا ثواب میرے اوپر چھوڑ دو میں اس کو جتنا ثواب دینا چاہتا ہوں اس کا علم تم کو بھی نہیں ہے میں میرے اوپر چھوڑ دو تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا جو ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دعا کرتے ہو تو صلی اللہ العافیت فی الدین فی الدنیا والآخرہ اللہ تبارک و تعالی سے عافیت اور سلامتی مانگو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ دعا دعا سکھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہ و والعافیہ فی دنیا بل آخرہ یہی فرمایا اللہ دنیا بل آخرہ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دعا بتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سب سنایا اور پھر فرمایا بھائی جب آپ کو دنیا کے اندر اور آخرت میں عافیت مل گئی سلامتی مل گئی صحت مل گئی اور آسانی مل گئی اور عفو مل گیا اور آگے آپ کو کیا کیا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کلام کیا ہے بہترین کلمات لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر فرمایا یہ چار کلمات سب سے بہتر کلمات ہیں تو یہ آسان آسان چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں تاکہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور اوقات سے کام لیں اور چھوٹا کلمہ بہت بڑا خزانہ تو اس میں حضرت کی ایک بات سناتے ہیں تو اس کے بعد ذکر کریں گے انشاءاللہ حضرت نے ایک صاحب کو خط جواب میں لکھا آپ استغفار سو مرتبہ صبح کو سو مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرے استغفار ایک ایک حدیث میں آتا ہے تو بالمن وجدہ فی صحیفت ہی استغفار کثیرن اس شخص کے لیے خوشی ہے جو اپنے عمل نامے میں بہت زیادہ استغفار پالے استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب استغفر اللہ الذي لا الہ الا اللہ ہے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے اور پانی کے نل کے پاس بیٹھ کر اس پر پانی کی دھار ڈال کر مل مل کر دھویا جائے اور میل اور گندگی آہستہ آہستہ اس سے نکلتی جاتی ہے یہاں تک کہ کپڑا صاف شفاف ہو جاتا ہے اس طرح یہ یہ کہے کہ اس طرح یا اللہ میرے دل پر گناہوں کا میل جمع ہوا ہے استغفار کی برکت سے وہ دور ہو رہا ہے اور قلب صاف ہو رہا ہے اللہ تعالی تو السلام علیکم نہیں تھا سر نصیحت پر ابراہیم صاحب تشریف لائے ہیں میں معلوم نہیں کہ ان کی نصیحت پہلے سے بسم الله الرحمن الرحيم All praise is due to Allah, the Master of the worlds. Peace and salutations, durud and salawat be upon our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam in great abundance forever and ever. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with numerous bounties وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا That if you try to enumerate a bounty of Allah, we shall not be able to enumerate it one bounty has within it many bounties. For example, the bounty of a plate of food, the rice was grown somewhere, the machines that were used to harvest that rice was somewhere, was made somewhere else. The iron that was used for that machinery came from somewhere, the rubber from somewhere else, and together with that, the intelligence of the engineers that was used came from somewhere else, and the components were all got together, and that machinery was made. Thereafter, that rice was thrashed, and the roughage was removed from it, the grain was separated and from India or Pakistan, that basmati rice came to our, our super wholesaler. The supermarket retailer bought it from there, and we went to the supermarket and bought that rice. And thereafter, the lady folks at home prepared it. And in that way, in this one ni'mat, the ni'mat of the sun, the wind, the rain, the weather, all of it played a part these are the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. But the greatest bounty that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with, which alhamdulillah on the Sunday morning, you have made the sacrifice of your warm beds and come here to listen to the majlis of Hazrat. This is the great, uh, one of the greatest bounties that by means of this bounty, we shall be rejuvenating our iman and we shall be benefiting for the, in the eternal life of the hereafter. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala congratulate you on this sacrifice. May Allah give all of us istiqamat and continue to derive benefit from our akabirin who will help us to develop our iman and who will help us to keep us on the straight path. Because the forces uh, outside are making all efforts to see how we can be deprived of our iman. And that is the work of shaitan. That is the work of shaitan. Shaitan has, has pledged that he is going to mislead man and he has asked Allah for respite until the day of Qiyamah so that he can continuously mislead man. And sometimes in the form of good we assume that we are doing good but unfortunately these are the efforts of shaitan taking us away from the correct deen. So attaching ourselves to the ulama Rabbani and the ulama Haqqani will help protect our iman and will help us in the everlasting life of the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala, I firstly ask Hazrat for an apology and maaf that in his presence I have taken up the courage to say a few words, but this is upon the hukum of Hazrat that I should say a few words. I have said these few words. May Allah grant us barakah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحم واغفر وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين हमारी مغفرة फरमा يا الله जितने गुनाह يا الله अल्लाह हम नादिम يا الله पेशीमान हैं يا الله رحم كرمك ما मामला فرما يا الله دنیا میں بھلائی نصیب فرما آخرت میں بھلائی نصیب فرما اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما آخرت کے مراحل کو آسان فرما یا اللہ امت کی مغفرت میں فرما یا اللہ مظلومین کے اوپر ظلم کو دور فرما یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں بیماری کو دور فرما دے یا ہمراہ ہم سب کو ایک بنا دے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما یا اللہ تسکیاں نصیب فرما اللہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما یا اللہ اتباع سنت اتباع شریعت نصیب فرما اللہ عظمت صحابہ نصیب فرما فرما یا علم نافع نصیب عمل صالح کی توفیق توفیق عطا عطا فرما فرما فرما یا یا یا اللہ اللہ اللہ اللہ لسان ذاکر قلب شاکر جو مانگا ہے وہ قبول ان بزرگوں کی برکت سے ہمارے اس اس دعا دعا کو کو قبول قبول فرما فرما پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله